ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا یہ اہل کفر بہرے گونگے اور اندھے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانوروں سے تشبیح دیا ہے کہ جس طرح چرواہا جب اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور صرف آواز سن پاتے ہیں اس کا معنی کچھ بھی نہیں سمجھتے بے نہیں یہی حال ان کافروں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت پر چلنے کے لیے پکارتا ہے قرآن اتارتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ اپنی شومی قسمت سے کچھ بھی تو نہیں سمجھ پاتے اس لیے کہ عقل صحیح سے وہ محروم ہیں وہ بہرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سن پاتے گونگے ہیں کہ حق کی آواز کا جواب نہیں دے پاتے اور اندھے ہیں کہ ہزار دلیلوں کے باوجود صداقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے